بسم اللہ الرحمن الرحیم اقامت دین اسلام کا تقاضا ایک تقریر جو چھٹے آل انڈیا اجتماع جماعت اسلامی ہند منعقدہ حیدرآباد میں اکیس فروری انیس سو اکاسی کو کم و بیش دو لاکھ افراد کے مجمع میں کی گئی اور نظر ثانی اور اضافے کے بعد شائع کی گئی حمد و سلاد کے بعد بزرگوں بھائیوں بیٹوں بہنوں بیٹیوں جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے قرآن مجید کی روح سے اقامت دین دین حق کے نزول کی غرض و غایت اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی بے کا مقصود ہے شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه سورة شورى آيات نمبر تهرة ترجمة اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے جس کی تاکید اس نے نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جس کی وہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور جس کی تاکید ہم نے ابراہیم موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی کہ اس دین کی اقامت کرو اور اس میں تفرقہ اختیار نہ کرو اقامت دین کا مفہوم کیا ہے بعض اہل علم تک یہ خیال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے یہاں اس سے مراد اسلام کے سیاسی نظام کا نفاذ ہے اور بس اور یہی جماعت اسلامی ہند کا نصب العین ہے اور پھر واضح شروع ہو جاتا ہے کہ دینی جماعت کو سیاست سے سروکار نہیں رکھنا چاہیے حالانکہ ہندوستان کے اکابر علماء وطنی اور قومی سیاست میں سرگرم حصہ لیتے رہے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی دینی نہیں سیاسی جماعت ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کو سیاست بنائے دے رہے ہیں اور کبھی یہ کہ یہ سیاست کو دین کا جامع پہنا رہے ہیں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض سقع افراد کی زبانوں سے نصح اور خیرخواہی کے نام پر کہا جانے لگا ہے کہ اس جماعت کے سامنے آخرت کے بجائے دنیا ہے یہ اپنی تنظیم اور مسلمانوں کے لیے اقتدار کے طالب ہیں اور مادیت کی راہ پر چل پڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو بزرگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے نہ دین کو سمجھا ہے نہ سیاست کو نہ مادیت کو نہ روحانیت کو نہ جماعت اسلامی کے نصب العین دستور لٹریچر اور سرگرمیوں کو انہوں نے اپنے اپنے حاشیہ نشینوں کے مابین بیٹھ کر نادانی بلکہ بدگمانی کے ساتھ جماعت اسلامی کے سلسلے میں اپنے ذہن میں خود ہی کچھ مفروض قائم کر لیے اور پھر خود ہی ان پر تیر اندازی کرنے لگے یہ علمی اور اصولی جائزہ کی ایک نئی قسم ہے جو حال ہی میں دریافت ہوئی ہے